اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زنگان ہے اور ہم اسے قامت کے دن اندھا اٹھائیں گے